ولید بن ولید نے عبداللہ بن دینار سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ان کو مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک بدوی شخص ملا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سلام کیا اور جس گدھے پر خود سوار ہوتے تھے اس پر اسے بھی سوار کر لیا اور اپنے سر پر جو امامہ تھا وہ اتار کر اس کے حوالے کر دیا ابن دینار نے کہا ہم نے ان سے عرض کی اللہ آپ کو ہر نیکی کی توفیق عطا فرمائے یہ بدو لوگ تھوڑی دیر پر راضی ہو جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کا والد حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کا محبوب دوست تھا اور میں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے والدین کے ساتھ بہترین سلوک ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے جن کے ساتھ اس کے والد کو محبت تھی صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو تیرہ